بزرگوں بھائی اور دوستوں عزیزوں پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں ہماری طالبات اور ہماری بیٹیاں اللہ کے نبی اور قرآن بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسلام صرف مردوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ عورتوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے آپ کی زندگی میں مردوں سے متعلق بھی تعلیمات ہیں اور عورتوں سے متعلق بھی تعلیمات ہیں یہ اور بات ہے کہ انبیاء مردوں میں ہوا کرتے ہیں عورتوں میں نہیں ہوا کرتے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اصل میں نبوت کا کام تحمل کا کام برداشت کرنے کا کام اس لیے کہ انسان جب کائنات کے خلاف لوگوں کے غلط مسائل کے خلاف غلط عقائد کے خلاف اور اپنے باپ دادا کی مذہب پرستی کے خلاف جب انسان ایک دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے ایک اللہ اس کے رسول کی بات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے ایک توحید کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں آپ کے ساتھ لازمہ باتیں ہوتی ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مار دھار کے مسائل بھی پیش آتے ہیں آپ کے اوپر حالات آتے ہیں ایسے موقع پر اپنی ذات کو سنبھالنا قابو کرنا صبر کرنا یہ مرد کا کام ہوا کرتا ہے عورت کا کام نہیں ہوا کرتا اگر عورت کو نبوت دی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت میں تحمل نہیں برداشت نہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا اگرچہ روایتوں میں ہے کہ ولم یا عظم و ہم پر اللہ کے نبی نے بہت سختی نہیں فرمائی اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں فرمائی کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ جس میں ایک عورت ایک قبر پر کھری کھری رو رہی فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کے حبیب وہاں سے گزرے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس عورت سے یوں کہا لا کی مت رو کیوں رو رہی ہے تو تو اس نے کہا کہ اگر تیرے بچے کا انتقال ہوتا تو تجھے پتا چلتا وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ نبی ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے وہ کہنے لگی اگر تیرے بچے کا انتقال ہوتا تو تجھے پتا چلتا اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ یہ غم میں ہے یہ جو ہے حزن میں ہے اور بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسے مسئلے پر اب بہت زیادہ اس کو کہنا مناسب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ غم کے موقع پر اور جب انسان بہت زیادہ غم کے اندر ہو تو ایسے موقع پر وہ کلمات تو کہے جائیں جو اس کے لیے تسلی کے ہو لیکن ایسے کلمات پر بہت جبر نہ کیا جائے جن کلمات کی بنیاد پر اس کو ایزا پہنچ رہی ہو تکلیف پہنچ رہی ہو اسی لیے آپ حدیث شریف پر غور فرمائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت کلمے کی تلقین کرو لب یہ نہیں فرمایا کہ کولو لبو اس کے پاس پڑواؤ اس کے پاس بلواؤ یہ روایت میں نہیں آیا لب مرنے والے کو جو موت کے قریب ہیں کلمے کی تلقین کرو تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر تم پڑھتے رہو اس کو اللہ یاد آ جائے وہ اشارہ کر دے وہ زبان ہلا لے وہ رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ آپ کو کہہ دے کہ میرا دل اللہ کی یادوں سے بھرا ہوا ہے بس کافی وشافی ہے تو پڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا تلقین کا حکم تلقین کا معنی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا پڑھتے رہو لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ پھر ایک مرتبہ بھی اس کی زبان سے اشارتن دلالتن زبان الفاظن اس نے پڑھ لیا خود کافی وشافی ہے یہاں تلقین کا لفظ جو نبی نے استعمال فرمایا وہ اس لیے کہ اگر تم مرنے والے کو حکم کرو کہ پڑھو اس کلمے کو پڑھو اس کلمے کو تو وہ سختی میں ہے سکرات میں ہے حالت میں ہے دنیا چھوڑنے کا غم ہے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے مسائل میں ہے پریشانیوں میں ہے اور ان حالات میں وہ آپ کے حکم کی بنیاد پر اگر غصے میں آ کر کوئی دوسرا کلمہ بول دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بجائے کفر کے ساتھ نہ چلا جائے اس لیے جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں کرنا ہے اس کو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے بڑی حکمت مزمر ہے اس کے اندر کہ کوئی انسان غم میں ہو حالات میں ہو تو اس موقع پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی بنیاد پر اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک پاکستان وہاں سے گزرے فرمایا کہ لا کب کی مت رو تو اس کے اوپر تو وہ یہ کہنے لگی تیرے بیٹے کی موت ہوتی تو تجھے پتا چلتا حضرت نے دیکھا کہ غم میں ہے حضرت چلے گئے وہاں سے اب اس عورت کو کسی نے آ کر یہ پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تجھے تو وہ کہنے لگی کون نبی علیہ السلام فرمایا ابھی جو گزرے تھے وہ نبی علیہ السلام ہی تو تھے وہ کہنے لگی میں نہیں پہچان وہ پیچھے پیچھے دوڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچی دروازے پر دستخط دی وہ عورت خود بیان کرتی ہے بخاری شریف میں میں نے نبی کے دروازے پر بواب نہیں پایا دربان نہیں پایا اور میں نے آپ کے دروازے کو دستک دی صحابہ کیسے دستک دیتے تھے نبی کے دروازے کو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی کا ادب جو ان کے دلوں میں تھا وہ ناخون سے دروازے کو کھینچاتے تھے یوں ناخون سے اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر نبی بیدار ہو تو دروازہ کھولیں گے اور اگر سوئے ہو تو آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے یہ اس بنیاد پر ناخون کے ذریعے سے دروازہ تھے اس نے جا کر دروازہ فک میرے بھائی بڑے آداب ہیں جو قرآن کریم نے ہماری معاشرت کے لیے بیان کیے ہماری معاشرت کے لیے جو آداب قرآن کریم نے بیان کیے خدا پاک کی قسم اگر یہ معاشرہ ان آداب قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو کوئی مسئلہ کوئی جگرائی پیدا نہیں ہوتا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعوت کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا بڑا شاندار ولیمہ پورا ایک بکرا ذبح فرمایا حضور پاک صاحب نے اور صحابہ کو دعوت فرمائی نبی کے ولیمے کی مختلف صورتیں رہی ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ صرف کھجور اور پنیر کے ذریعے سے آپ نے ولیمہ کروا دیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کوئی مسئلہ تھوڑی سی چیز تھی وہ نکال دی اور سفیہ کے ولیمے میں اور لوگوں سے کہا تمہارے پاس جو ہے وہ تم لے آؤ اور اس دسترخوان پر ڈال دو اور پھر حضرت نے اعلان فرمایا میری سفیہ کا ولیمہ ہے اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پورا بکرا دبا فرمایا اس میں بھی بڑا راز ہے اس بات کے اندر کہ امت کوئی غریب ہوگی کوئی اوسط درجے کی کوئی اعلیٰ درجے کی آپ نے تین طرح کے ولی میں کر کے اشارہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا ہی ذبح کرو آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا لیکن ولیمہ کرنا اس لیے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء نے تو اولم ولو بے شاطین یہ امر کا سیگا ہے اور اس امر کی بنیاد پر عربی گرامر کے اعتبار سے انہوں نے ولیمے کو واجب کہہ دیا کہ ولیمہ کرنا واجب ہے لیکن ہمارا مطلب یہ ہے حضرت امام شافی ابو حلیف اللہ تعالیٰ کا کہ ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے اولا ہے اچھا عمل ہے ولیمہ کرنا چاہیے پھر ولیمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی جب ولیمہ کریں گے تو آپس میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا نکاح ہوا ہے یہ غلط کام نہیں ہے بلکہ ان کا نکاح ہوا ہے تو خیر معاشرتی مسائل جو قرآن نے بیان فرمائے زینب کا ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکان چھوٹا تھا دس دس صحابہ کو بلا کر کے حضرت کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے اخیر میں تین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام روایتوں میں نہیں آیا وہ حضرت کے مکان میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اب حضرت کو اپنی بیویوں سے ملنا ہے خلوت چاہیے تنہائی چاہیے اب وہاں ہماری طرح مکان تو تھا نہیں کہ ایک بیڈ روم ہو ایک سلیپنگ روم ہو اور ایک دوسرا روم ہو اور ایک پلا روم ہو تو چلو آگے کوئی بیٹھا ہے تو ہم پچھلے روم میں چلے جائیں ہم تیسرے کمرے میں چلے جائیں ایسا تو حضرت کا مکان تھا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حضرت ابھی آرام فرما ہے وہی ایک مکان تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب حضرت کو جو ہے بیویوں سے خلوت اختیار کرنا تھا ملنا تھا اور وہ تین صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے بہت دیر ہو گئی وہ اتنے کا نام نہیں لے رہے اب حضرت باحیا اتنے تھے آپ میں حیا اتنی زبردست تھی روایت میں آتا ہے تین تین شرطوں کے ساتھ حیا تھی فرمایا کنواری نشین باحیا لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا نبی علیہ السلام نے کنواری کنواری لڑکی میں حیا زیادہ پھر پردہ نشی اس میں اور حیا پھر وہ باحیا بھی ہو تو اور حیا تو کنواری پردہ نشین باحیا لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں تھی حضرت بولتے نہیں تھے اب کہتے بھی نہیں تھے کہ بھائی تم چلے جاؤ تو حضرت نے ایک تھوڑا سا اشارہ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے خادی میں رسول حضرت نے فرمایا انس چلو ذرا عائشہ کو مل کر آتے ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ سمجھ گئے کہ حضرت کو نکلنا ہے تو پھر وہ اٹھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئے ستائے معاشرتی مسائل کو بیان فرمایا اور پہلے یہ حکم فرمایا اے لوگوں جب میرا نبی تمہیں دعوت دے اور جب تمہیں دعوت پر بلائیں تب آؤ بہت وقت پہلے نہ آ جاؤ یہ حکم امت کو بھی دل دیا کہ جب تمہیں کوئی اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلائیں اور کوئی دعوت دیں تو بہت وقت پہلے اس کے گھر پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ مثلا گیارہ بجے کا وقت ہے تو ہم نو بجے سے جا کر کے نہ بیٹھ جائیں بہت ممکن ہے کہ صاحب مکان کو کوئی کام کرنا ہو وہ ہماری وجہ سے مجبور رہے گا ہماری وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا تو وقت سے پہلے نہ جاؤ دوسرا حکم اسی آیت میں بیان فرمایا کہ جب تم آؤ اور کھانا کھا لو کھانے سے فارغ ہو گئے فعیدہ تعیم تم فن تشرو بلا مستین علیہ فرمایا جب تم نے کھانا کھا لیا تو باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو وہاں سے چلے جاؤ یہ امت کو بھی حکم دیا اس لیے کہ جب تم نے کھانا کھا لیا اب صاحب مکان کو کوئی کام ہوگا اس کو اپنا کھانا کھانا ہے اپنے اور مہمانوں کو کھلانا ہے اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے عورتوں کو کھلانا ہے اب تم بیٹھے ہوئے ہو اس کی وجہ سے وہ بےچارا کوئی کام نہیں کر پاتا قرآن کریم نے ہم کو سبق سکھایا کہ جب تم نے کھانا کھا لیا تو وہاں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو پی جاتا تم فنتشر بلا مستان حدیث ان کم نبی فرمایا نبی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو کسی کے مکان پر ہم جائیں گے اس کو بھی تکلیف ہوگی وی من کو لیکن نبی حیا کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں واللہ اللہ تحی من الحق اور اللہ حق بات کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس کو حیا نہیں ہے وہ صاف صاف مسا مسائل کو بیان کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو اتار کر معاشرے کی اصلاح فرمائی عجیب و غریب قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا مسئلہ ذکر کیا قرآن کریم میں تو یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے بڑوں کے لیے بالغ کے لیے تو پردہ ہے لیکن فرمایا نابالغ بچہ ہو نابالغ چاہے وہ ہمارا ہی بچہ کیوں نہ ہو میرا خود کا بچہ کیوں نہ ہو اگرچہ وہ نابالغ ہے اور اس کو اپنی ماں سے پردہ نہیں ہوتا اپنے گھر والوں سے پردہ نہیں ہوتا لیکن تین وقتوں میں قرآن نے اس کو بھی پردے کا حکم دیا تین وقتوں میں خوب سنو اس مسئلے کو ہم ناواقف ہیں ہمارا اپنا بچہ ہے اپنے گھر میں رہتا ہے اب وہ ایک کمرے میں ہے اور ماں باپ ایک کمرے میں سوئے ہوئے ہیں تو ہمارے خود بچے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں دروازہ کھچکھائے بغیر تین وقت میں نہ جائیں وہ تین وقت کون سے ہیں قبل قبل الفجر ایک تو فجر سے پہلے دوسرا ہین زہیرہ دوپہر کے موقع پر جو قیلولہ کا وقت ہے جو سونے کا وقت ہے نمبر تین بعد فلاط الشا عشاء کی نماز کے بعد جب ماں باپ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اب بچے کو کوئی ضرورت پڑی اور مراحق بچہ ہے مراحق کا مانا بالغ نہیں ہوا لیکن آٹھ دس سال کا بچہ ہے بات کو سمجھتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی حکم دیا گیا کہ بیٹا ویسے تو تجھے پردہ نہیں ہے ماں سے کوئی پردہ ہوا کرتا ہے بہنوں سے کوئی پردہ ہوا کرتا ہے لیکن فرمایا تین وقت میں تجھے بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا ہو تو ذرا دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دے دیجیے کہ امی میں آ رہا ہوں ابا میں ہوں کیوں بہت ممکن ہے کہ یہ تین وقت جو ہیں فجر سے پہلے دوپہر کو کئیل کے موقع پر عشاء کے بعد کس حالت میں ماں باپ ہیں کچھ پتا نہیں ہے اور لڑکا اچانک چلا گیا تو بچوں پر غلط اثر پڑے گی اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی چاہیے کہ ان تین وقتوں میں اب ہمارے بچوں کو ہم یہ تعلیم دیتے ہی نہیں اچانک کبھی بچہ ہمارے کمرے میں چلا آتا ہے جس کی بنیاد پر کبھی اس کو شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے کبھی وہ اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے کبھی کوئی اور بات ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ پرانی اصول ہیں جو اب جل شاہ نے ہمیں بیان فرمائے خدا پاک کی قسم یہ کیسی کتاب ہم کو ملی ہے ایک ایسا کرام ہم کو ملا ہے ایک ایسا قرآن ہم کو ملا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کلام پاک میں میری اور آپ کی زندگی کو عورتوں اور مردوں کے بننے کی زندگی کے سارے مسائل کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا بشر کہ ہم قرآن کریم کو بصیرت سے گہرائی کی نظر سے سمجھیں اور سوچیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے تو انبیاء کرام مردوں میں آئے عورتوں میں نہیں آئے اس لیے کہ جب نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوتا ہے انسان تو اس پر بڑے حالات آتے ہیں انبیاء کے حالات پل لیں حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات آئے جب نو کشتی بنانے لگے اللہ کے حکم سے تو کون تانا دینے لگی نو تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے ریت میں چلاؤ گے پانی تو ہے نہیں کیسا تانا دیا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم لوت علیہ السلام کے پاس آئی خوبصورت فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے یہ آ کر قوم کہنے لگی کہ اے لو یہ تیرے مہمان جو مرد ہیں جو لڑکے ہیں امرد لڑکے ہیں بڑے خوبصورت ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنی خواہشات کو پوری کر لیں وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شوترانی کرتے تھے اب آپ انداز لگائیں کہ لو علیہ السلام پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی پھر لوت علیہ السلام نے اوپر سے یہ فرمایا کہ بھئی یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو اگر تمہیں اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہو تو میری بچیاں ہیں اس سے نکاح کر لو اور نکاح کر کے اس کو لے جاؤ لیکن وہ ایک کے دو نہ ہوئے لوت علیہ السلام کی قوم نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت لوت علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا علیہ سمین کم رجول الرشید تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو اس بات کو سمجھتا ہو لیکن جب قوم ضد پر آ گئی اور اور جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو لوت علیہ سلاد والسلام نے فرمایا اے کاش اے کاش میرا کنبہ ہوتا میرا میرا خاندان یہاں ہوتا جو میری مدد کرتا میرا تعاون کرتا اس لیے کہ لوت علیہ السلاۃ وسلام اصل فلسطین کے تھے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے لوت آپ کے بھتیجے ہیں آپ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو نبوت دی پھر ان کو ایک دوسری بستی جس کا نام صدوم ہے یہ بستی آج بھی ہے عراق کے اندر مقام صدوم پر ان کو بھیجا اور مقام صدوم پر آپ نے دین کی دعوت کو شروع کیا تبلیغ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانا شروع کیا اور جس غلط کام میں وہ لوگ مبتلا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے اس کے اندر حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی قباہتوں کو بیان کر کے اس کو چھڑانا شروع کیا تو بہرحال وہاں آپ کا رشتہ اقارب خاندان برادری نہیں تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ مثلا مان لو آپ یہاں اکیلے ہو آپ فورین سے آئے ہو آپ تنے تنہا ہے آپ کا کوئی سگا رشتے دار کوئی نہیں اور آپ پر حالات آ جائیں تو آپ کیا کہو گے آپ یہ کہو گے کاش میرا خاندان ہوتا میرے رشتے دار ہوتے تو مجھے آج بچا لیتے میرا تعاون کرتے میری مدد کرتے تو حضرت لط علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم سے آجیز آ گئے تو حضرت لوت نے فرمایا کاش میرا خاندان ہوتا میرا قبیلہ ہوتا میرے رشتہ دار ہوتے میرے اقارب ہوتے میرے بھائی بہن ہوتے جو میری مدد کرتے اس سلسلے میں اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا لط علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت لط علیہ السلام کے بعد جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا وہ کنبا اور برادری کے ساتھ بھیجا اکیلے نہیں بھیجا وہ ہمیشہ خاندان کے ساتھ رہے وہ برادری کے ساتھ رہے وہ کنبوں کے ساتھ رہے کیوں اس لیے کہ پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا تعاون کرے ارے کچھ نہ کرے کم سے کم کم سے کم کم سے کم آپ کا اتنا تعاون کر دے کہ تسلی کے کلمات آپ کو کہہ دے یہ بھی بہت بڑی چیز ہو گئی اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تفصیلی روایت ہے مجھے اس وقت اس روایت کو ذکر نہیں کرنا ہے معیشہ صدیقہ کا ہے اللہ کے حبیب عہد میں آپ پر بڑے حالات آئے عہد میں آپ پر بڑے حالات آئے آپ زخمی ہو گئے قریب گز گئے آپ کو کیسے کیسے مسائل آپ کے ساتھ ہوئے ستر صحابہ شہید ہو گئے آپ بے ہوش ہو گئے اتنے سارے حالات آپ کے ساتھ کیا عہد کے دن سے زیادہ بھی کوئی غم والا اور مصیبت والا کوئی دن آپ پر آیا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی مصیبت والا دن تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ یا ہمیرا اے میری عائشہ حضرت عائشہ کو جب اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے تھے تو ہمیرا کہتے تھے ہمیرا کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان میں ہم بلاتے ہیں نا اپنی بچی کو لال گوری ہمیرا کا ترجمہ ہوتا ہے لال گوری یا ہمیرا او میری ہمیرا اس سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پر وہ آیا جب میں مکے میں تھا نبوت کا دسواں سال چل رہا تھا ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی ہجرت سے تین سال پہلے مجھ پر ایسے حالات آئے جس کو عام کہا گیا غم کا سال فرمائی رسول اللہ وہ کیا غم کا سال آپ پر آیا نبوت کے دسویں سال میں عائشہ تجھے کیا بتاؤں وہ جو میرا سال تھا جس میں مجھ پر جو مصیبت آئی پہلی مصیبت میرا ڈیفینس کرنے والا میری طرف سے لڑنے والا میری طرف سے الزاموں کا جواب دینے والا میرا مقابلہ کرنے والا اور مکے والوں سے مجھ کو بچانے والا میرا چچا ابو طالب تھا وہ سن سن نبوی دس میں انتقال ہو گیا میرا سہارا ٹوٹ گیا میرا سہارا ٹوٹ گیا مجھے اب کون بچائے گا میرا کون ڈیفینس کرے گا میرا چچا چلا گیا جو برسوں سے میری مدد کر رہا تھا میرا تعاون کر رہا تھا اور ہر جگہ میرے آگے آگے چل رہا تھا یہ مقدر کی بات تھی کہ اتنی خدمتوں کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا یہ ایک علاحدہ مسئلہ ہے مقدرات ہیں تقدیر پر ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نقلا تاجی میشا آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس میں جو اللہ کے راز مزمر ہے کیا ہے واللہ عالم لیکن اتنا ضرور ہے کہ بے ایمانوں کا پورا بدن بے ایمانوں کا پورا بدن سب سے لے کر پاؤں تک جہنم میں ہمیشہ جلے گا ابو طالب بے ایمان موت کے باوجود پورا بدن محفوظ رہے گا البتہ صرف پاؤں میں آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی محدثین نے اور شبرائے حدیث نے اس پر ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن تو نبی کے دفاع میں ڈیفینس میں لگا ہوا تھا اور صرف پاؤں جو ہیں آپ کے وہ کفر پر جمے ہوئے تھے جو کفر پر جمے ہیں وہاں عذاب دیا جائے گا اور جو نبی کے ڈیفینس میں تھا اللہ اس کو آگ سے بچا لے گا یہ ایک نقطہ وہاں لکھتا ہے تو بہرحال اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا ڈیفینس کرنے والا اور میرے مقابلے پر لڑنے والا میرا چچا چلا گیا مجھے بہت غم ہوا اچھا ابھی چچا کا انتقال ابھی تھوڑا سا میرا ایک سہارا باقی تھا اور وہ سہارا میری بیوی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ جو میری زندگی کا سہارا تھی مجھے بہت تسلی دینے والی تھی لیکن اتفاق بڑا عجیب ہوا چچا کا انتقال ہوا اور تین دن کے بعد میری خدیجہ کا بھی انتقال ہوا جو دو ڈیفینس تھے میرے جو دو میرے بازو تھے جو دو میرے بچانے والے تھے وہ دونوں کے دونوں تین دن کے فاصلے سے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کے حبیب کہتے ہیں اب پورا مکہ مجھے دشمنوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا اور جو تھوڑے سے مسلمان تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتے میں چاروں طرف میرے دشمنوں کو دیکھ رہا تھا اس وقت میں نے سوچا حضرت فرماتے اس وقت میں نے سوچا کہ چلو اب مکہ تو سارا میرے دشمنوں سے بھرا ہے میں ذرا تائف چلا جاؤں تاکہ تائف والے میری مدد کر دیں میری بات کو قبول کر لیں وہاں سے مجھے سہارا مل جائے گا مدد مل جائے گی حضرت اس بنیاد پر گئے تھے طائف طائف میں تین بھائی تھے جو طائف کے بڑے مالدار تھے عبد یعلیل یہ بڑا بھائی تھا ایک کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام اور کچھ تھا ان تینوں کے پاس حضرت گئے طائف کے تین بڑے تھے جا کر کے اپنی بات رکھی دعوت و تبلیغ کو لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کی رسالت کو رکھا تو ان تینوں نے دشمنی میں آ کر پہلے بڑے بھائی نے یوں کہا کہ کاغت اللہ کے گلاف کو چاک کرنے کے لیے اور فاڑنے کے لیے تجھ ہی جیسا ملا تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا دوسرے بھائی نے کہا نکل جا یہاں سے تو نبی ہو تو بھی بات نہیں کروں گا تو نبی نہیں ہے تو بھی بات نہیں کروں گا تیرے چہرے کو میں دیکھنا نہیں چاہتا تیسرے بھائی نے اس سے بھی خطرناک جملہ کہا نبی کا دل پارا پارا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ٹوٹ گیا آپ کا دل آپ وہاں سے نکلے تو اس نے ان تینوں بھائیوں نے اوباشوں کو بدماشوں کو نالکوں کو پیچھے کر دیا جو پتھر مارتے چلے گئے چلے گئے چلے گئے بہت دور تک حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تاریخ میں تم نے یوں پڑھا کہ اتنا خون نکلا تھا کہ چپل مبارک جو ہے وہ جوتیوں سے وہ وہ قدموں سے چپک گئے فرمایا تاریخ لکھنے والوں نے صرف پاؤں دیکھے اگر تاریخ لکھنے والا آپ کے بدن کو کھول کر دیکھتا تو شاید یوں لکھ جاتا جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو نبی نے تاریخ میں خون سے غسل دیا بولنا آسان ہے واقعہ بولنا بہت آسان ہے سننا بھی بہت آسان ہے لیکن دین کے لیے قربانی یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے دین کے لیے قربانی بہت مشکل ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مجھے مارتے مارتے لے چلے زید بن حارثہ کہتے ہیں میں بہت سے پتھر کو اپنے اوپر لیتا تھا لیکن کتنے لیتا وہ تو چاروں طرف سے آ رہے تھے بس لہو لوہان ہوئے مقام کرد آج جب مکے سے مدینے مدینے سے مکے جاتے ہیں نا تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے کرد کرد حضرت وہاں تک یہ لوگ مارتے مارتے گئے پھر یہ لوگ واپس ہو گئے حضرت وہاں پہنچے زید فرماتے ہیں کہ ہم نے کپڑے سے حضرت کا خون صاف کیا خون تو بے ہی حضرت نے اسی عالم میں سجدہ فرمایا سجدے میں گئے بہت دیر تک روتے رہے روتے رہے سجدے سے سر اٹھایا ایک بدلی نظر آئی اور اس میں سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ نظر اٹھائی نبی نے تو جبریل امین نیچے آئے فرمایا یا رسول اللہ یہ ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے ہیں آپ حکم کریں کرے ابھی تائف ختم حضرت نے اسی وقت دعا فرمائی تھی اللہ قومی اللہ نہیں نہیں ان کو ہلاک نہ کر ان کو برباد نہ کر یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی اور یہی ہوا ان کی اولاد ایمان لائی کبیل بنو ثقیف ایمان لایا اور محمد بن قاسم ثقفی وہیں سے پیدا ہوا جس نے دنیا کے اندر ایمان کو جگمگایا حالانکہ آتہ کے آپ کے ہندوستان میں بھی سومنااتھ کے علاقے سے اسی اسلام کو داخل کیا یہ اسی لیے مولانا علی میاں صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان والوں تم کو جو یہ ایمان ملا ہے نا یہ محمد بن قاسم سے ملا اور محمد بن قاسم طائف کے تھے اور طائف والوں کے لیے دعا کی تھی نبی نے معلوم ہوتا ہے نبی کی اس دعا کے صدقے میں ہندوستان والوں تمہیں ایمان نصیب ہوا اس دعا کے صدقے میں جو دعا فرمائی تھی نا اس کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں ان کو ہلاک نہ کر یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان جائے گی مسئلہ آیا گیا ہو گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے دل زخمی ہے پارا پارا ہو چکا ہے اب نہ مکے میں سہارا نہ طائف میں سہارا مار کھائی جا رہی ہے کیا کیا جائے اس وقت نبی کو تسلی کون دیتا بھائی جب بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو اس کو چھوٹے لوگوں سے اتنی تسلی نہیں ہو پاتی جو بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے لوگوں سے اتنی تسلی نہیں ہو پاتی صحابہ تھے عمر وغیرہ سب تسلی آپ کو دے رہے تھے حضرت کچھ نہیں لیکن تسلی آپ کے دل کو کیسے ہوتی اس موقع پر فخر شاہ نے طائف سے واپسی کے بعد معراج کا مسئلہ کھڑا کیا اور آپ کو بیت المقدس بلایا پھر سات و آسمان پر بلایا اللہ نے اشارہ فرمایا میرے محبوب تیری تسلی کے لیے میں آسمانوں کا سفر کراتا ہوں آ جاؤ تم اوپر یہ جو معراج کا سفر ہوا وہ ٹوٹے ہوئے دل کی تسلی کے لیے تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل پارا پارا ہو گیا تھا خیر یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہمیشہ کنبا اور برادری میں وہ لوت علیہ السلام کی تمنا کے بعد بھیجا گیا تو انبیاء پر سب سے زیادہ حالات آتے ہیں بڑے مسائل بڑے حالات بڑے پریشانیاں پہلی توحید کی دعوت لے کر آتا جب کھڑے ہوئے اور صفا پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا برمایا سولو لائے تو اس موقع پر خود آپ کا چچا آپ کا دشمن بنا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا تب یا محمد لہٰذا جماعتنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا تو نے ہم کو اس لیے بلایا آپ کا چچا آپ کا دشمن آپ کو بد دعا دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ مصائب ہیں یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں جن مصائب میں جن کلمات میں جن جملوں میں مرد ہی صبر کر سکتا ہے عورت صبر نہیں کر سکتی عورت صبر کر ہی نہیں سکتی اس بنیاد پر اللہ نے عورتوں کو نبوت نہیں مردوں کو نبوت لیکن مردوں کی نبوت مردوں کے لیے نہیں مردوں کی نبوت مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء مردوں کے لیے بھی احکام لے کر آئے عورتوں کے لیے بھی احکام لے کر آئے اب انبیاء کی میں تفصیل سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں آپ کو سناؤ اللہ شاہ نے قرآن کریم میں سورت اتاری ہے سورہ تحریم سورہ تحریم اٹھائیس و پارے میں سورہ تحریم جب اٹھائیس و ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ سورہ تحریم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت حقیقت میں سورت النساء ہے ویسے سورہ تحریم تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ نبی علیہ السلام وسلام نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی اور اس میں حلت قسم کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو سورہ تحریم سے تعبیر کیا گیا ورنہ اس صورت میں اگر غور کریں تو چار عورتوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا پہلے ازواج متحرات کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فرمایا کہ اے عائشہ اور حفصہ توبہ کرو بہت سخت قلوب کو تمہارے دلوں کے اندر ایک, ایک, ایک جو ہے شریعت تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال تمہارے دل میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تم دونوں توبہ کرو اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو قرآن کریم آگے کہتا ہے اگر تم نے توبہ نہیں کی تو پھر اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو کیا آیا تھا مسا بہ ان مولا ہو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير وإن تظاهر اور اگر تم نے نبی کی بات کو نہیں مانی اور توبہ نہیں کی تو اللہ اپنے نبی کا مددگار اور, اور مؤمنین اپنے نبی کے مددگار اور ملائکہ نبی کے مددگار انتظاہر علیہ فین اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذلك ظہیر عسى ربہ ان تلک کن ان یبدلہ مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ کہتا ہے میں کل کو میری میرے نبی کو وہ عورتیں دے دوں گا جو عبادت گزار ہوگی جو نمازی ہوگی جو روزے دار ہوگی جو شریعت کے کاموں کو پورا کرنے والی ہوگی کچھ باقرہ ہوگی کچھ سیبہ ہوگی یہ بھی دلالت کر رہی ہے یہ آیت کہ عورتوں کو ان صفات کو اپنانا چاہیے عورتوں کو عبادت گزار ہونا چاہیے آبدات انسایہ سیبات و اب تو یہ صفات عورتوں کے اندر ہونی چاہیے پہلے یہ مسئلہ عورتوں کا بیان فرمایا ازواج متحرات کا اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ لے آئے اور وہ مسئلہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا اس کے بعد تیسرا مسئلہ لے آئے حضرت تیسرا مسئلہ حضرت آسیہ کا لے آئے فرمایا وہ مریم اس سے پہلے فرمایا امراط تو فرعون فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے وہ ایمان لے آئی تو اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کتنا مضبوط تھا اس کی مضبوطی کا عالم یہ اچھا وہ ایمان کیسے لائی پھر ان کی بیوی ایمان لائی کیسے فرمایا اس طرح پر کہ اس کی ایک نوکرانی تھی خادمہ تھی مشاتا تھی کام کرنے والی تھی وہ ایمان لے آئی حضرت موسا علیہ السلام پر اس کی مضبوطی ایمان کی دیکھی کہ جب اس کے دو بچے تھے اور ان کو تیل گرم کیا اور تیل گرم کر کے جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی تیل میں ڈالنے کی باری آئی تو اس عورت کو اس کام کرنے والی نوکرانی کو اس کے دونوں بچوں کے ساتھ لے گئے پہلے سات سال کا بچہ تھا اس کو اٹھا کر کے تیل میں ڈال دیا تیل کتنا گرم تھا تین دن تین راتیں تیل گرم تھا سات سال کے بچے کو ڈالا اس کے بعد ڈیڑھ سال کے بچے کو ڈال دیا اب عورت کے پاؤں تھوڑے آگے پیچھے ہونے لگے تو اندر میں جو بچہ گیا تھا جو بچہ اندر گیا تھا جو جل گیا جو مر گیا اللہ نے اس کی روح کو بولنے کی طاقت دی اور وہ اندر سے بولا ماں ایمان نہ چھوڑنا جس کو تو آج دیکھ رہی ہے وہی جنت ہے اسی میں جنت ہے ماں کو ہمت آئی اٹھا کر کے اس کی ماں کو بھی ڈال دیا کا ام سے ظاہب ختم ہو گئے دو بیٹے اور ماں فرون کی بیوی کہنے لگی کہ آخر یہ لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ میں وہ کیا چیز ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی کھویا اپنی جان کو بھی کھویا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی حقیقت ہے اس پر آسیہ ایمان لے آئی اب جب ایمان لے آئی تو فرعون نے بہلانا پھسلانا شروع کیا ورگلانا شروع کیا اور جب اس سے نہیں مانی تو پھر ڈرانا شروع کیا دھمکانا شروع کیا مارنا شروع کیا یہاں تک کہ آخر میں فیصلہ ہو گیا آسیا کو پھانسی دے دو پھانسی بڑی خطرناک فرعون پھانسی کیسے دیتا تھا ایک لکڑا یوں رکھتا سیدھا دوسرا لکڑا اس کے اوپر رکھتا اور اس پر زندہ انسان کو سلا دیتا اور سلا کر کے پورے بدن میں کھیلے مار دیتا اسی لیے قرآن میں وہ فراؤ دل اوتاد میکوں والا فرعون کھیلوں والا فرعون یہ اس کی سزا تھی بڑی خطرناک یہ اس کی پھانسی تھی ٹھیک آسیا کے ساتھ اسی طرح کیا زندہ سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیے میرے بھائیوں اور میری مائیں اگر سن رہی ہے اور میری بچیاں اگر سن رہی ہے آپ انداز لگائیں کہ نرم و نازک عورت کا بدن پھر بادشاہ کی بیوی پھر خزانے میں پڑی ہوئی پھر سونے میں لدی ہوئی فرش مخمل پر چلنے والی شاہی مکان میں رہنے والی عزت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے شوہر کو لوگ رب کہتے تھے لوگ سجدہ کرتے تھے اسی کے سامنے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اتنی عزت اتنی دولت اتنا مکان شاہی ان سب کے ہوتے ہوئے اس نے ایمان کے سامنے ساری چیزوں کو لات مار کر قرآن نے اسی لیے اس عورت کے واقعے کو بیان کر کے اس کی دعا کو قرآن میں نقل فرمایا کہ رب نیلی کا کبئی تنفل جن ونت جنی من اون و ونت جنی من القوم الظالمین اے اللہ اے اللہ یہ ظالموں نے مجھے پکڑ لیا ہے مجھے جلدی سے نجات دے دے میری روح کو جلدی کھینچ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مصیبت سے ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں اور اے اللہ میں اور آپ دعا کرتے جنت الفردوس دے اور حضرت آسیہ کہہ رہی ہے ان د کا بیتن اے اللہ جنت الفردوس ضرور دے لیکن تیرے پڑوس میں جگہ عطا فرما ان ڈا کا لفظ ہے تیرے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما معلوم ہوتا ہے کہ یہ مریم علیہ یہ آسیہ کا جو واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسیہ کا نکاح اللہ قیامت میں میرے ساتھ کرائے گا جنت میں آسیہ کا نکاح جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد ایک واقعہ قرآن نے اور بیان کیا جس پر سورہ تحریم ختم ہوئی وہ مریم ابنت عمران اللہ احسنت فرجہ فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اسی پر سورہ تحریم ختم ہو جاتی ہے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا اور مریم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ عمران کی بیٹی ہے عمران علیہ السلام نبی تھے انتقال ہو گیا زکریہ علیہ السلام نے کفالت فرمائی اور بیت المقدس میں ان کی کفالت ہوئی لیکن مریم کا حال یہ تھا کہ باوجود کہ یتیمہ تھی باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں موجود ہے لیکن احسنت فرجہ خاص طور پر قرآن نے اس لفظ کو نوٹ کیا احسنت فرجہ فرمایا مریم نے اپنی شرمگاہ اور اپنی ذات اور اپنی بودی اور اپنے بدن کی حفاظت کی جس کے نتیجے میں حق تعالی نے ایک ایک نبی اس کی گود سے عطا فرمایا جو اول العزم پیغمبر بنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اسی آیت کے اوپر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ لکھتے ہیں فرمایا مریم نے جب اپنی شرمگاہ اور اپنی بودی کی حفاظت کی گندگیوں سے اور گندے کاموں سے تو ایک نبی عطا کیا اگر ہماری عورتیں بھی اپنی ذات اور اپنے بدن کی حفاظت کرے گی تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ اس کی گود سے ولی ضرور عطا کرے گا بشرطے کہ احسنت فرجہ ہو عورت اپنی بودی کی حفاظت کرنے والی ہو اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی ہو تو اللہ اس کی گود سے ولی عطا کرے گا ارے ولی نہیں تو کم سے کم نیک لڑکا تو ضرور عطا کرے گا ویسا نیک لڑکا جو حافظ قرآن بنے گا جو عالم دین بنے گا جو عامل قرآن بنے گا جو دین کا دائی بنے گا جو امت میں تبلیغ کرنے والا ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ اپنی بدن کی حفاظت کرنے والے عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طرح پر دین کے دائیوں کو حفاظ کو علماء کو صلحہ کو پیدا کرتا ہے بہرحال میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر کے آئے ہیں ان تعلیمات کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ عورتوں سے بھی ہے نماز مردوں پر عورتوں پر بھی زکوٰۃ مردوں پر عورتوں پر بھی حج مردوں پر عورتوں پر بھی ہے روزہ مردوں پر ہے تو عورتوں کے اوپر بھی ہے تحجد مردوں پر ہے عورتوں کے اوپر بھی ہے ساری اشراق چاہ ثوابین مردوں پر ہے عورتوں کے اوپر ہے سچ بولنا وفاداری سے کام لینا یہ مردوں پر ہے تو عورتوں کے اوپر بھی ہے جھوٹ نہ بولنا غداری نہ کرنا دھوکہ نہ کرنا سودے میں دگا بازی نہ کرنا یہ مردوں پر ہے تو عورتوں کے اوپر بھی ہے جتنے مسائل مردوں سے متعلق ہے وہ سارے مسائل عورتوں سے متعلق بھی ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ دو چار مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں عورتوں کے مسائل مثلا ایام میں حیض میں نماز معاف ہے اور ایام میں حیض میں روزہ وہ فوری طور پر نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا یہ دو تین چار مسائل ہے ورنہ سارے مسائل اور ساری شریعت جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہے اسی لیے میں نے آیت پری قرآن کریم کی من من ذکر او انسا وهو مؤمن منظک حیاتا طیبہ جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو من او انسا وہ مومن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو اللہ کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے حیاتن طیبہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی یا صرف مردوں سے متعلق نہیں ہے عورتوں کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں جگہ جگہ ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے خوب سن لو اس بات کو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیخ الحدیث ہی ولی بن سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہی ہو گیا شیخ العدیز ولی بن سکتا ہے مفتی ولی بن سکتا ہے عالم ولی بن سکتا ہے ولایت کسی کے باپ کی جاگیر رہی ہے حاجی امداد اللہ کون سا کسی مدرسے میں فارغ ہوا تھا اور کون سے مفتی تھے وہ اور کون سے شیخ العدیز تھے لیکن وہ مقام عطا فرمایا ولایت کا اللہ تعالیٰ نے کہ رشید احمد گنگوہی جیسا بھی آپ کی خدمت میں بیٹھ رہا ہے قاسم نانوت بھی جیسا بھی آپ کی خدمت میں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے شیخ العدیث ہی کوئی ولی نہیں بن سکتا کوئی مفتی ہی ولی نہیں بن سکتا کوئی عالم ہی ولی نہیں بن سکتا آپ میں سے ہر فرد ولی بن سکتا ہے ہر فرد ولی بن سکتا ہے ولی کا معنی کیا ہے اللہ کا دوست ابھی حدیث شریف پڑھی تھی من آدالی ولی فقد آدن تو بالحرب اللہ کہتا ہے جو میرے ولی کو ستائے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کہتا ہے میں لڑوں گا اس سے یہاں یہ ضروری نہیں کہ شیخ العدیز ہی کی طرف سے اللہ لڑے گا مفتی ہی کی طرف سے اللہ لڑے گا عالم ہی کی طرف سے اللہ لڑے گا آپ میں سے کوئی بھی فرض چاہے وہ غریب ہو وہ جھونپڑے میں رہتا ہو وہ لو کا سوکھا کھاتا ہو لیکن اس کا تعلق اگر اللہ سے ہو اور حلال کی کمائی اگر اس کی ہو تو اس صورت میں آپ بھی ولی ہے اگر آپ کو بھی کوئی ستائے گا اللہ آپ کی طرف سے بھی لڑے گا من آدالی ولی فقط آدن کو ہو بن ہر میرے بھائیوں یہ بات خوب سن لے یہ ضرور آپ میں سے ہر فرد ولی بن سکتا ہے ہمارے حقیب الامت حضرت افسان جی نبر اللہ مرکز فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے تین شرطیں بہت آسان بہت آسان حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کہتا تحجد پڑھو میں نہیں کہتا اشراق چار سوابین پڑھو بہت اچھا ہے پڑھو گے بہت اچھا ہے نور بہت اچھا لیکن فرمایا ولایت کے لیے تین شرطیں فرمایا پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اللہ کی ذات پر کہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی اللہ ہی جو چاہے کرتا ہے ایمان مضبوط ہو ہمارا دوسری شرط فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام ہو انسان کو حلال روزی کا اہتمام ہو دو شرطیں تیسری شرط حضرت فرماتے ہیں اللہ کے حقوق بھی پورے کرو بندوں کے حقوق بھی پورے کرو اللہ کے حقوق کا معنی نماز روزہ زکات حج ہے بندوں کے حقوق کا معنی بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق پڑوسی کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق اقارب کے حقوق یہ یہ بندوں کے حقوق ہیں فرمایا اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو پورا کرو فرمایا تم ولی یہ کامل بن جاؤ حضرت فرماتے تم ولی یہ کامل بن جاؤ گے میرے بھائیو یہ تو ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو بہرحال ولایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد بھی ولی بن سکتا ہے عورت بھی ولی بن سکتی ہے عورت بھی بچ سکتی ہے بہت آپ نے واقعات سنے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے تو رابعہ بسریہ کون تھی کوئی مدرسے میں پڑھی تھی کوئی معلمہ تھی کوئی شیخ الحدیثہ تھی کسی مدرسے میں شیخ شیخت الحدیث وہ حدیث شریف پڑھاتی ہو ایسا کوئی مسئلہ تھا بالکل نہیں لیکن اب نے وہ ولایت آپ کو عطا فرمائی کہ رات بھر نماز پڑھتی تھی اور فجر میں اللہ کو یوں کہتی تھی رب کریم تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی میرے لیے تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نیند پوری ہونے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی ہمارے سونے میں رات چھوٹی ہوتی ہے ان کی عبادتوں میں رات چھوٹی ہو جاتی تھی تو بہرحال رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی تو اس قرآن کی اس نبی کی تعلیمات کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے ویسے عورتوں کو بھی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی جگہ پر یہ محنتیں کرنا ہے کہ ہماری بچیوں میں دین زندہ ہو ہماری بچیوں میں اللہ کا خوف زندہ ہو ہماری بچیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیاں زندہ ہو اور جو لوگ صرف اور صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کو لے کر کے چل رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے ہیں اور دینی تعلیم کے سلسلے میں ٹیوشن رکھ دیا ٹیوشن کہ بول صاحب گھر پہ آ کر پڑھا دو آدھا گھنٹہ بلکہ اب تو مجھے تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ اب یہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر پڑھا رہے ہیں میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے پڑھا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یہاں سے انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا رہے ہیں کیسے سینا بسینا تو علوم آتے نہیں یا یہ ہیں کہ ہمارے وہاں جو ایک مکتب کی سسٹم کو توڑنے کا ماحول بنا ہے کہ صبح آدھا پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ مدرسے میں مکتب میں بھیج دیا اور اس کے بعد آٹھ بجے چھٹی ہو گئی تو ویسے بھی ہمارا بچہ تو پندرہ منٹ دیر سے جاتا ہے اور پھر آٹھ بجے چھٹی سوا آٹھ بجے چھٹی ایک گھنٹے میں ہمارا بچہ نہ عقائد کو صحیح کر پاتا ہے نہ مسائل کو صحیح کر پاتا ہے نہ دین کو صحیح سمجھ سکتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ معاملات اس کے صحیح نہ نمازیں اس کی صحیح نہ دینداری اس کی صحیح نہ عقائد اس کے صحیح جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت گجرات کا رپورٹ یہ ہے گجرات کا رپورٹ آپ کے اس گجرات کا رپورٹ یہ ہے کہ آپ کی بارہ سو سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہیں بارہ سو سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہے میرا ایک جگہ جانا ہوا آپ کی ہمارے اس گجرات کے اندر اور دو مرتبہ میں نے وہاں کا سفر کیا تو وہاں ایک سو پندرہ بچیاں ایک ہی شہر کی مرتد ہو گئی ایک ہی شہر کی پھر وہاں ہم نے ایک ٹیم بنائی اس ٹیم کا کام یہ ہوا کہ وہ تلاش کر کر کے سمجھانے جاتے تھے پچاسی بچیوں کو لے آئے اب بھی قریباً پینتیس بچیاں نہیں آ سکی ابھی قریب زمانے میں مجھ پر کسی نے پوری فائل بھیجی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے یہاں قریب کا علاقہ ہے میں نام نہیں لیتا حافظ اے قرآن بچی ایک سولنکی کے ساتھ چلی گئی قرآن کی حافظ آ گئی آپ انداز لگائیں کہ حافظ اے قرآن ہے آخر وہ کیا ماحول بنا ہوا ہے ہمارا یہ ہمارا علاقہ تو وہ ہے جو داعلوموں سے بھرا ہوا ہے جو مدرسوں سے بھرا ہوا ہے جو دعوت و تبلیغ سے بھرا ہوا ہے ایک نمونہ لوگ پیش کرتے ہیں گجرات کے علمی ماحول کو اور ایک تبلیغی ماحول کو ایک ایک ایک جو ہے پوری دنیا کے اندر گجرات کے دعوت و تبلیغ اور مدارس اور علوم دینیا کو ایک بطور مثال کے لوگ پیش کر رہے ہیں جب ہمارے علاقے کا یہ حال ہے تو وہ علاقے اور وہ اسٹیٹ اور وہ صوبے جہاں پر دین نہیں ہے ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں وہاں آپ چلے جائیں تو اب معلوم کتنی بچیاں ایمان سے نکل چکی ہوگی ہمارا ایک بچہ کرناٹکا میں کام کرتا ہے اس نے میڈیم انگلش اسکول شروع کی اس نے مجھے بتایا کہ خود ہمارے شہر اور ہمارے اطراف کے اندر سے مالدار مالدار گھرانے کی بچیاں اس تعلیم کی بنیاد پر ہاتھوں سے نکل گئی ایمان کھو بیٹھی جہاں دیندارانہ مزاج ہے وہاں یہ حال ہے تو جہاں دین نہیں ہے وہاں کیا حال ہوگا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جگہ جگہ پر ان بچیوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان ایسے مدارس جس میں اسکول کا نظام بھی ہو اور مضبوط طریق پر اسکول کا نظام ہو تاکہ ہم اس کو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں اور دنیا کی تعلیم دے کر کے اس کو آراستہ کر کے یہاں سے ہم اس کو روانہ کریں اس کے عقائد بھی مضبوط ہو اور اس کی دنیا بھی مضبوط ہو وہ اس طرح نکل کر کے یہاں سے جائیں جگہ جگہ پر آپ کو اس طرح کا نظام بنانا ہوگا آپ کی زکات ہے آپ کے صدقات ہیں آپ کے خیرات ہیں آپ کی للہ میں ہیں اس کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی بستیوں میں یا بستیوں کو مل کر کے کسی ایک جگہ آپ اپنی ایک اسکول قائم کریں نیت ہماری یہ ہو کہ ہماری بچی اس اسکول کے اندر آئے گی اس میں ہم اس کو دین بھی پڑھائیں گے دنیا بھی پڑھائیں گے ضروری نہیں ہے ہاسٹل کا رکھنا ضروری نہیں ہے دارالہ کا رکھنا آپ صبح کو لے آؤ شام کو روانہ کر دو اس بچی کو دوپہر کا کھانا اس کو اپنے وہاں کھلا دو تین گھنٹے مدرسے کے رکھ لو چھ گھنٹے اسکول کے رکھ لو شام کو اس کے گھر روانہ کر دو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بچیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اسکول کو کھولنا آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ مدرسے کے کھولنے پر آپ کو ثواب ملے گا جتنا کہ آپ کو ایک مسجد کے بنانے پر ثواب ملتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے ایمان کو بچا رہے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگلینڈ میں ایک مسجد کی سنگ بنیاد میں تشریف لے رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا میں بھی اس اسٹیج پر اس عادث کو بھی ہندوستان سے بلایا گیا تھا حضرت مولانا اسعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسٹیج سے چونکہ بڑی مسجد وہاں بننے والی تھی بہت عالیشان مسجد بنائی جا رہی تھی اس کا وہاں پر نقشہ بھی رکھا گیا تھا کہ اس طرح کی یہ مسجد بنے گی حضرت مولانا نے اپنے بیان میں یوں کہا تھا کہ تم نے مسجدیں تو بڑی شاندار بنائی لیکن نماز پڑھنے والے اگر نہیں بنائے تو کل کو ان کے چرچ آج تم خرید کر کے مسجد بنا رہے ہو کل کو تمہاری مسجدیں خرید کر کے یہ لوگ چرچ بنا دیں گے تو میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایمان کے تحفظ کے لیے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بستیوں میں اسکول کا نظام قائم کریں اسکول کا جب اسکول ہماری ہوگی تو اس صورت میں مدرسے کے تین گھنٹے بھیجنا آسان ہو جائے گا چونکہ ہماری اسکول دس بجے سے ہم شروع کریں گے اور اس میں مضبوط ٹیچر رکھ کر مضبوط قسم کی آپ تعلیم دو تاکہ کسی باہر بھی ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے ان مسائل کو ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جب چاروں طرف سے چاروں طرف سے تمہارے ایمان اور اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور تمہیں محروم کیا جا رہا ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم دو ہزار بیس تک میں ایک لاکھ مسلم بچیوں کو ہمارے گھروں میں لے آئیں گے یہ اخبار کا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اخبار میں آئی ہوئی بات ہے یہ وہ بات ہے جس کو ہندوستان ٹائمز نے نقل کیا تھا یہ وہ بات ہے جس کو ٹائمز آف انڈیا نے نقل کیا تھا کہ دو ہزار بیس تک میں ہم تمہاری ایک لاکھ بچیوں کو ہمارے گھروں میں لے آئیں گے جہاں ان کا یہ اعلان ہے اور ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو مرتد بنانے کے لیے مختلف اسکیموں کو اور کاموں کو کیا جاتا ہے ہم غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ یہ کسی کی بچی بھی تو میری بچی ہے کسی کے گھر سے بچی کا چلی جانا یہ بھی تو میری ہی بچی ہے مجھے اس کی فکر کرنا چاہیے مجھے اس کی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے اس سے پیچھے اپنی جو کچھ رقم لگ سکتی ہو ہمیں رقم لگانا چاہیے ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا گلیبان ہوگا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور وہ ہم کو یوں سوال کریں گے کہ میں اپنی امت کو اپنا اور میرے صحابہ کا خون بہا بہا کر کے اسلام کو سیچ کرایا تھا وہی اسلام تمہارے سامنے پامال ہو رہا تھا تم نے کیا کیا تم نے آخر کیا کیا تمہاری پیشانی پر سر تک نہیں آیا تھا تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی بچیوں کے فیوچر ان کے مستقبل کو سنبھالنے کی سجانے کی بنانے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے اداروں کو جہاں جہاں چل رہے ہیں ہم تعالیٰ خوب ترقی فرمائیں اور جو ہمارے بھائی جو ہمارے بھائی اس طرح کے اداروں کی فکریں لے کر چل رہے ہیں جن کے دل و دماغ ہر وقت اس طرح کے اداروں کو قائم کرنے کی تاکہ دنیاوی تعلیم کے اندر دین بھی بچ جائے کوششیں اور فکریں کر رہے اللہ ان کو اور ہمت عطا فرمائے قوت عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے اب تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کی مکمل طور پر تعالیٰ حفاظت فرمائے اگر میں نے اور آپ نے ہم نے اپنے مستقبل کو نہیں سوچا تو پھر ہمارا مستقبل بڑے خطرے میں نظر آ رہا ہے میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں یاد رکھے مایوسی کف رہے مایوسی کف رہے مایوس نہیں ہونا ہے اس لیے کہ یہ ہمارا ہندوستان ملک وہ ملک ہے کہ جہاں ہمارے اکابر نے اسلام کو اپنے خون کے ذریعے سے سینچا ہے اور خون پلا پلا کر کے اسلام کو بڑا کیا ہے اس لیے یقینی بات ہے کہ جہاں خون پلا کر بڑا کیا گیا ہو یہ شجرت الطیبت الصلوحا ثابت وفر وحاف حافظ اس درخت کو کوئی ایک دم سے گرا تو نہیں سکتا لیکن بھائی اس کی ٹہنیاں کاٹ تو سکتا ہے اگر ہماری ٹہنیاں کٹ گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجدوں کے اذانیں بند ہوگی اور ہم بقول علی میاں کے آج تحجب پڑھ رہے ہیں کل کو فرض پڑھنے کے بھی محتاج ہو جائیں اس لیے ہمیں اپنی بھی فکر کرنا ہے اپنے اولادوں کی بھی فکر کرنا ہے دین کی بھی فکر کرنا ہے اس لیے اپنے معصوموں کو مکتب میں مضبوط تعلیم دو اور اور جو ہے بڑوں کو جو ہے چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر نکلے اللہ کے راستے میں نکلے اپنا ایمان بھی مضبوط کرے اپنی اولادوں کا ایمان بھی مضبوط کرے اہل اللہ کے ساتھ منسلک رہیں اللہ والوں کے ساتھ رہیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اپنے اپنے جرموں کا اعتراف اور اپنے اندر کی بیماریوں کا اعتراف تاکہ ہمارے بڑوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو کل ہی ایک مول صاحب ہے جو اس عاجز سے بیٹھ ہے مجھے بہت خوشی ہوئی جب ان کا ایک خط مجھے پہنچا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ الحمد للہ حق تعلیٰ نے معاشیت کی نفرت میرے دل میں پیدا کر دی معاشیت کی طرف اب توجہ نہیں ہو رہی ہے لیکن معمولات پورے نہیں ہو رہے یعنی جو ذکر وغیرہ ہے اشراف چاس ہے وہ پورے نہیں ہو رہے تو میں نے ان کو جواب خط لکھا میں نے کہا کہ بہت مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تین مرتبہ میں نے لکھا بہت مبارک ہو کہ بھائی معمولات یہ مستحبات ہے اگر پورے نہ بھی ہوئے تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اشراک کیوں نہیں پڑھی تھی چاچ کیوں نہیں پڑھی تھی لیکن گناہ اگر کیا ہے تو اللہ ضرور پوچھے گا تو جس پر پوچھ ہونے والی ہے اس سے اللہ نے تمہاری حفاظت کر لی اس سے بڑھ کر مبارک کیا ہو سکتا تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کی پوری پوری حفاظت کریں میں اس ادارے کے لیے سب سے پہلے تو ہماری یہ پانولی بستی جن کی طرف سے رات دن تعاون نصرت مددیں ہوتی رہتی ہے ہفتہ اعلیٰ دلشان ہو پوری بستی کو امن و امان میں رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اللہ شرور فتن سے ہماری اس بستی کی اور ہماری تمام بستی تمام علاقوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے اب بد نظری سے حاصدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ پورے پوری حفاظت فرمائے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو اساتذہ کرام تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرس جو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ سال بھر اپنی محنتوں کے ذریعے سے وہ ان بچیوں کو سجاتے رہے ان کی تربیت کرتے رہے ان کا دینی مزاج بناتے رہے اسی طرح یہاں کے ناظم و موسم ملی الطاف و سلم کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس لیے کہ مجھے وقت ملتا نہیں مشغولیت اتنی ہے جس کی بنیاد پر پڑھنا پڑھانا پھر جو ہے بیانوں میں اور دعوت و تبلیغ میں لوگوں کے مصالحات کے مسئلے جس کی وجہ سے میں نہیں آ پاتا ہوں لیکن مولانا اور مولانا کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے ذمہ دار خصوصاً ہمارے حاجی صدیق صاحب حافظ جی جور سنگھ یہاں کے فکروں میں لگے ہوئے اور اسی طرح جہاں ہمارے حاجی اقبال بوباد صاحب جو ایک ایک دن چھوڑ کر یا روزانہ جب جب ضرورت پڑتی ہے مدرسے میں فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ماسٹر حاجی عبد القادر شہری صاحب شہری صاحب سے بہت مشہور ہے بیچارے ذوق براہپا اور ان تمام کے باوجود وہ مدرسے کی صلاح و فلاح اور خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب جب ضرورت پڑتی ہے ادارے کے اندر حاضر ہوتے ہمارے مولانا شعیب بھیات صاحب جو سنجالی کے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً مدرسے میں حاضر ہو کر مدرسے کی ضروریات کو مکمل طور پر خیال رکھتے ہوئے کیا کیا ضروریات ہیں اسی لیے ہمارے سنجالی کے ایک ملنے والے سراج صاحب بھیا مولانا شعیب صاحب ان کو ایک مرتبہ یہاں لے کر آئے کہا یہاں ضرورت کیا ہے تو کہا بچیوں کو ضرورت ہے الماریوں کی سامان رکھنے کے لیے الماریوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے ماشاء اللہ تیس کباب تیس کباب جس میں ہمارے مولانا یوز صاحب نازی میں تعلوم خروش ان کا بھی بڑا پارا ہے وہ بھی ساتھ رہے مطلب کتنے کا ایک کباب پڑا تھا تیرہ ہزار کا ایک کباب ایسے تیس کباب مدرسے کو انہوں نے لا کر کے دیے اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نام کو بیان کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے شکر گزار بنے یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے شکر گزار بنے اور اسی طرح ہمارے اسماعیل بھائی ہاتھیہ ہمارے جو ہیں رینیون میں رہنے والے ہیں جن کی طرف سے قریب سینتیس لاکھ روپے کا بچیوں کے لیے کھانے کا ڈائننگ ہال بنایا گیا پورا کھانے کا نظام ہمارے حاجی صدیق صاحب جو ہیں اور اقبال بھائی بوبا ان لوگوں نے پوری نگرانی کے ساتھ اس لیے کہ ابھی تک بچیاں جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھ کر کھاتی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے بھائی ہاتھیا جو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور بڑی فکروں کے ساتھ بڑی فکروں کے ساتھ وہاں باوجود کہ نہ وہ ٹرسٹی ہے نہ وہ کچھ ہے لیکن وہاں گھوم گھوم کر کے کچھ ایک بڑی رقم جمع کر کے مدرسے کو بھیج دیا کرتے جن کی وجہ سے کافی تعاون مدرسے کو رہتا ہے اور پھر خاص طور پر اس مدرسے کے نازیم و محتمین حضرت مولانا یونس صاحب لاکھی دعا فرمائے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے وہ اس جلسے میں شریک ہونے والے تھے آنے والے تھے وہاں بیٹھ کر رات دن فکریں اور جب جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں مدرسے کا تذکرہ کرتا ہوں ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں اور اور مدرسے کے حالات کو روزانہ مولانا سے ربط میں رہتے ہیں ایک دن دو دن میں فون کرتے رہتے ہیں اور مدرسے کے حالات کو معلوم کرتے رہتے ہیں بھائی اتنے دور بیٹھ کر جہاں اپنی فیملی کے لوگ فکر کرتے ہو وہاں یہ بچیوں کی اور مدرسے کی فکر رکھنا یہ بڑی جگر گردے کی بات ہے یہ محبت اور پیار کی بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مولانا اتنے دور رہ کر کے جو ہے اس مدرسے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور حافظ عطا فرمائے اب تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی اور جتنے یہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ان تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بہترین بدلا عطا فرمائے رینیون میں یہاں پانولی کے کچھ احباب رہتے ہیں پانولی ایسوسی ایشن ان لوگوں کی طرف سے یہ جب بچیاں فارغ ہوتی ہیں تو چونکہ ان کو ٹیلرنگ کلاس بھی یہاں سکھایا جاتا ہے اب یہ جائے گی اپنے گھر تو اب یہ بچیاں آگے کیا کریں گی چونکہ ایک عمر ہو گئی ہے کچھ وقت کے بعد ان کا نکاح ہوگا تو یہ اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرے تو ٹیلرنگ کلاس مدرسے نے سکھایا اور پانولی ایشن کی طرف سے تمام بچیوں کو سلائی مشین ہر سال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر لے جائیں اور گھر لے جا کر کے اپنی ضرورت اپنے ماں باپ کی ضرورت کو وہ پورا کریں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بھائی ایسے بھی دانویر لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے وہ اپنی تعریف کے بھی محتاج نہیں ہوتے ہم نے کرناٹکا میں ایک مدرسہ بنایا تو ہم نے بہت سال ہو گئے ہمارے بھائی کو ہم نے کہا تھا کہ بھائی تم زمین خرید لو تو انہوں نے اس زمانے میں دس لاکھ روپے میں ہمارے بھائی نے زمین خرید کر دی آج اس کی قریب قیمت پانچ کروڑ ہوگی پھر اس پر مدرسہ تعمیر کرنے کی بات آئی تو حضرت مولانا غلام صاحب اسلامی اس برکات نے جو اس مدرسے کے ٹرسٹی بھی ہے بتیس لاکھ روپے دی اور ایک صاحب نے مجھے پینسٹھ لاکھ روپے دیے اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں آج سے چودہ سال پہلے پینسٹھ لاکھ روپے یعنی غریب ایک کروڑ کے قریب ہوا اور جس صاحب نے پینسٹھ لاکھ روپے دیے انہوں نے مجھے یہ شرط لگائی تھی کہ میں تو اور میرا اللہ چوتھی کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے آج چودہ سال ہو گئے کسی کو علم نہیں اور الحمد حضرت مولانا غلام صاحب کی نگرانی میں ایک کروڑ کا مدرسہ وہاں تعمیر ہوا ساؤتھ انڈیا میں بیلگاؤں کے قریب بیل ہونگل میں ایک بڑا ادارہ جب تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا اللہ کا فضل ہے آج وہاں سے ایک سو بیس کے قریب طلبہ حافظ ہو کر نکلے اس میں نابینا بچہ بھی حافظ ہو کر نکلا اور پھر عالم کلاس اس میں شروع ہوا تو ہدایات تک پہنچ گیا اور میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ وہ جو نابینا طلبہ نابینا طالب علم وہاں حافظ ہوا اس کے بعد اس نے وہاں کچھ عربی کتابیں پڑھ لی عربی کتاب پڑھنے کے بعد ابھی مجھے تو پتا چلا ابھی چند چند دنوں قبل وہ بچہ جب آیا تھا کھرو اس نے بتایا کہ میں پورا سال آپ کا بخاری کا سبق اور مسلم کا سبق اپنے گھر پر بیٹھ کر سنتا رہا اور بخاری کھول کر پڑھتا رہا میں نے کہا تو نے کیسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک طالب علم تھا جب سبق شروع ہوتا تھا تو وہ طالب علم فون آن کر دیتا تھا اور وہ طالب علم وہاں اپنے گھر پر بیٹھ کر پڑھتا تھا وہ ابھی آیا تھا مسلسلات کا جب ختم ہوا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے صنعت دو میں نے آپ کی بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھی ہے تو میں نے کہا بچے مدرسے کی صنعت تو مدرسے کے ذمہ دار دیتے ہیں البتہ میری صنعت جو ہے وہ میں تمہیں لکھ کر کے دے دوں گا میں نے ان کو صنعت ہدایت کی اور ایک جوڑی کپڑا دیا وہ نابینا ہے لیکن روتے روتے مجھ سے چپک کر کہنے لگا کہ حضرت بخاری شریف کے سبب سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور حدیثی روشنی مجھے نظر آئی خیر اس طرح کے بہت سارے واقع تو میں یوں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں دینے والے پڑے ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلتا ابھی میرا ایک لمبا سفر ہوا اڑیسہ کے اندر ایک صاحب نے اس آزش کے ذریعے سے سات لاکھ روپے کی مسجد بنا دی سات اور وہ حضرت خود آئے اور ان کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہم نے کرایا اس کے بعد ایک اور ایک صاحب ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے تو میرے ایک شاگرد رشید ہے مولوی شہزاد بہار میں رہتے ہیں وہ بیچارے جھونپڑے میں پڑھاتے تھے اور قریباً ان کے کشن گنج کے اندر سو کے قریب بچے تھے بالکل جھونپڑا پانی ٹپکتا تھا میں نے وہ صاحب مجھے کہہ کوئی مدرسہ کہا اچھی بات ہے تو انہوں نے نو کلاسیں اور ایک مسجد پچہتر لاکھ روپے میں بنا دی اور سنو وہ خود آئے افتتاح کے لیے ابھی ہم اس کا افتتاح کر کے آئے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا مولانا میرے نام کا تذکرہ کہیں نہ کرنا میرے نام کا تذکرہ کہیں نہ کرے اللہ کے مخلص بندے آپ میں بھی بہت سارے مخلصین ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں ہی دیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کروڑوں ہی دیں اللہ کے نبی فرماتے کھجور کا ایک دا ایک اخلاص کے ساتھ اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ اس کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے قیامت میں وہ بہت پہاڑ کے برابر بن کر سواب آئے گا میرا آپ کا ایک روپیہ ایک روپیہ کسی جگہ لگ جائے کسی مسجد میں کسی مدرسے میں کسی جہاں ایمان بچانے کے لیے اسکول قائم کی گئی ہو وہاں لگ جائے یا ہمارے مشورے لگ جائے یا ہم سفارش کر دیں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم دوسروں کو سفارش کرتے حدیث شریف میں بخاری شریف میں آیا ایک غریب صحابی نبی علیہ السلام دیکھو تم کو ثواب کمانے کا ایک اور طریقہ بتاؤں ثواب کمانے کا طریقہ بخاری شریف کتاب الزکات میں کہ صحابی حاجت مند تھے ضرورت مند تھے غریب تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے فرمائے یا رسول اللہ <clears throat> میری ضرورت ہے آپ میری مدد فرما دیں تو وہاں اس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ان سے فرمایا آپ اس کی سفارش کرو یہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے نا آپ اس کی سفارش کرو تو ان صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ ضرورت بنے حضرت بنے آپ ان کی مدد کر دو آپ ان کا تعاون کر دو اللہ کے حبیب نے ان صحابی کو دے دیا پھر دینے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ بخاری شریف میں موجود ہے حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے اس کی ضرورت میں اس کو دینے ہی والا تھا لیکن تمہارے پاس سفارش اس لیے کرائی کہ مجھے دینے پر جتنا ثواب ملے گا اتنا سفارش پر اللہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب کر اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا تو بھائی ہم نہیں دیتے لیکن کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تعاون ان کی مدد ان کی ضرورت ہے آپ ان کو دے دو تو ہماری سفارش پر بھی اللہ ہم کو ہماری ہماری عزت اپنی ذات کے لیے خرچ ہو کوئی کمال دے ہمارا مال اپنی ذات کے لیے خرچ ہو یہ کوئی کمال دے ہماری عزت اور اور جو ہے ہماری زبان اور ہمارا مال امت کے لیے خرچ ہو جائے یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے اللہ ہم سب کو جو ہے اللہ کے راستے میں سب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جس طرح اللہ کے دین کی مددیں کر رہا ہے جس طرح بھی دنیا میں جن اداروں کی کوئی ضروری نہیں کہ یہ ادارہ جس ادارے کی دنیا میں جس طرح مدد کر رہا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا دے گا اور دے گا چاہے دنیا آپ کی تعریف کرے یا برائی کرے یہ خوب سن لے اللہ ضرور آپ کو اجر عطا فرمائے گا مایوس ہونے کی اللہ سے ضرورت نہیں ہے تو جتنے یہ ہمارے احباب ہیں میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں اللہ ان بچیوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے اور تعالیٰ ان کو ان کی زندگی کو جو اب یہاں سے رخصت ہو کر کے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی کو عافیت کے ساتھ گزار دے اور اب تعالیٰ ان کی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں اور احکم الحاکمی تمام طرح کے شرور فطر اور بلاؤں سے ان کی ان کے والدین کی ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرمائیں اور مبارک مہینہ آ رہا ہے اس میں اہتمام کریں نمازوں کا تراویح کا ہمارے جوانوں کا مزاج جو دور دور تک کھانے جانے کا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں رات اپنی بیکار نہ کریں پیاروں رات اپنی بیکار نہ کریں شرابی پڑھو رات میں دور دور تک کھانے جانا راتوں میں گیبت ہو جاتی ہے برائیاں ہو جاتی ہے ہماری راتیں نور کے بجائے ظلمت میں بدل جاتی ہے اس کے بجائے ہم روزہ رکھیں ہم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے گرمی ضرور ہے کام کچھ کم کر دینا کچھ کام کم کر دینا تھوڑا سا آرام کر لینا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی شریف میں ہے اچھا مولی و اجزی بھی روزہ میرے لیے میں اس کا خود بدلا دوں گا اللہ کہتا ہے میں خود بدلا دوں گا تو بھائی یہاں اگر آپ کو کلیکٹر کا لیٹر آئے کیا کہ راشٹرپتی کے ہاتھ سے آپ کو ایوارڈ وہاں دہلی آپ کو بلایا جائے راشٹرپتی کے ہاتھ سے او ہو پھر راشٹرپتی کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھیں گے اور یوں مسافہ اور فوٹو لیے جا رہے ہیں اور پھر آئیں گے اور یہاں ایک فنکشن رکھیں گے جلسہ رکھیں گے راشٹرپتی منع ایوارڈ آئے گا حالانکہ وہ ہماری طرح کھانے والا پینے والا استنجا کرنے والا پیشاب کرنے والا وہ اتنا ہے کہ اس کو ایک عہدہ ملا ہم رعایا ہے اتنا ہی تو ہمارا فرق ہے باقی وہ بھی انسان ہم بھی انسان لیکن اس کے اوپر ہم اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش ساری کائنات کا مالک جو کبھی نہ سوتا ہے نہ کبھی اس کو موت ہے نہ کبھی اس کو بڑھاپا ہے جو خزانوں کے خزانے لے کر کے بیٹھا ہے وہ رب یوں کہہ رہا ہے کہ میں روزوں کا ایوارڈ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ عطا کروں گا وہ کیا شان ہوگی جب قیامت کے دن اللہ روزے داروں کو بلائے گا میں نے کل رات سورت کی مجلس میں کہا میں نے کہا روزوں ہی پر اللہ خود کیوں دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز توازو کو چاہتی ہے اللہ کو توازو کی ضرورت نہیں اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے کہ زکات جو ہے وہ مال خبص کو نکالنا ہے اللہ کے وہاں مال خبص کا مزلہ ہی ہے اس لیے وہ زکات نہیں دیتا اللہ حج نہیں کرتا اس لیے کہ حج انانیت کو ختم کرنا ہے اللہ کے وہاں یہ مسئلہ نہیں تو نہ وہاں نماز ہے نہ وہاں نماز ہے توازو کی ضرورت نہیں نہ وہاں زکوٰۃ ہے خوف کا مسئلہ نہیں نہ وہاں حج کا مسئلہ ہے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں لیکن روزہ جو ہے نا تو اللہ کھاتا نہیں اللہ پیتا نہیں اللہ بیوی سے پاک ہمیشہ کے لیے اب بندے نے بھی کچھ صفت اختیار کر لی ٹیمپرری طور پر صبح سے شام تک صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے بھی کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا بیوی کو چھوڑ دیا دنیا میں میرا طالب علم جو مجھ سے پڑھتا ہے بعض طلبہ بڑے ذہین ہوتے وہ استاد کی نقالی کرتے استاد کی طرح بولتے ہیں استاد کی طرح چلتے ہیں استاد اس کو بلا کر کہتا ہے ذرا نکالی کرو نا ہماری بولو نا کس طرح تم بولتے ہو تو استاد خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری نقالی کر رہا ہے کبھی کبھی ہمارے ایک ساتھی ہے وہ شیخ یونس کی نکالی کرتے تو ہم ان کے پاس بلواتے کہ شیخ کس طرح بولتے ہیں بولو تو خوشی ہوتی ہے ایک استاد کو اپنے شاگرد جب نقالی جبکہ واقعتاً واقعات وہ مذاق نہ ہو جب استاد کا تمکر نہ ہو وہ نقالی کر رہا ہے تو ایک استاد خوش ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں کھاتا نہیں پیتا نہیں بیوی سے پاس میرے بندے تو نے بھی وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر میری نقالی اختیار کی ہے نا جائے اس پر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے اوارڈ ادا کروں گا ثواب عطا کروں گا اپنے ہاتھوں سے تجھے دوں گا تو مبارک مہینہ آ رہا اور ایک خاص نصیحت میری جوانوں کو تو یہ ہے کہ کھانے نہ جائے جاؤ سرابی پر کے دوسری بہت لمبی چوری شہری کا اہتمام نہ کرو اس لمبی چوری شہری کے اندر ہماری بیچاری بیوی اور بچی کی تحجد رہ جاتی ہے وہ ساڑھے تین بجے سے اٹھ کر کھچڑی بھی بنا رہی ہے کری بھی بنا رہی ہے بیگن بھی بنا رہی ہے گوشت بھی بنا رہی ہے فالودہ بھی بنا رہی ہے جس میں آلودہ ہو رہے او ہو دنیا بھر کا ایک دسترخوان ساڑھے تین بجے سے وہ بیچاری پکانا شروع کرتی ہے سال بھر تو اس نے تحجد نہیں پڑی کم سے کم شہری کے بہانے چار رکعت تو اس کو پڑھ لینے لوگ کیا اتنا ظلم ہم نے کر رکھا ہے اس پر اس کو کہو مختصر شہری بناؤ میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا ایک خمیریا اور ایک چائے کھا کر میں روزہ رکھ لوں گا لیکن تو چار رکعت پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لے میرے بھائیوں ذرا اس کو بھی ترغیب دو تحجد کی طرف وہ مبارک مہینے میں اٹھے گی آپ کے لیے روئے گی اپنے شوہر کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنی اولادوں کے لیے روئے گی خدا باپ کی قسم میرا دل سخت ہے مردوں کا دل سخت ہے جلدی رونا نہیں آتا عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے وہ بہت جلدی رو پڑتی ہے اس کے آنسو بہیں گے مولا قبول کر لینا مولا اس کی دعا کو قبول کرے ذرا اس کو بھی کچھ کرنے دو مبارک مہینے میں کیا رات دن اس کو کھانے پینے میں لگا رکھا ہے کیا سر کے بعد سے بیچاری کچن میں جاتی ہے تو ہماری سے ہماری افطاری کی وجہ سے اس کی دعا بھی رہ گئی ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا ایک ملفوظ میں جگہ جگہ سنایا کرتا ہوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے تھے کہ مغرب کے وقت افطاری سے پہلے تم بھی بیٹھو تمہارے بچوں کو لے کر بیٹھو تمہاری بیوی کو لے کر سب کو لے کر بیٹھو تم دعا کراؤ تمہاری اولاد اور بچے امین کہیں گے اللہ افطاری کے وقت بہنے والے آنسو کو قبول کر لے میرے بھائیوں یہ مبارک مہینے میں کچھ کام کرو اپنی بیوی کو بھی کچھ اللہ کی عبادت کی طرف لگاؤ ہر پورا رمضان اس کا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے پکانے میں گزر جاتا ہے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتی بھائی ہمیں جہاں جنت کی ضرورت ہے اسے بھی تو جنت کی ضرورت ہے بلاخر وہ بیچاری ایک ہی جملہ کہتی ہے کیا بدوں تمہارا ہر کروں تمہیں میں نے جنت نہ نہیں ہو وہ تو ایک ہی جملہ کہتی ہے کہ جب میں تمہارے لیے کر رہی ہوں تو تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے ہم نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے لیکن کرنا تو تجھے بھی پڑے گا مجھے تجھے بھی اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ادارے کو جمیع ادارات کو اللہ قبول فرمائے معاونین کو اللہ بہتر سے بدلا عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم دروشریف شریف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اے اللہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے ہم نے کوئی محنت نہیں کی تو ہی اپنے فضل سے ہم کو دے رہا ہے اے اللہ ہم نے دعا پڑی باریک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان تو نے واقعتاً رجب اور شابان میں برکت دے کر ہمیں زندگی عطا فرمائی اب ہمیں رمضان تک پہنچا رہا ہے تو رمضان کے انوار سے مالا مال فرما رمضان کی برکات سے مالا مال فرما اللہ ان بچیوں کو علوم نافع عطا فرما علوم زارہ سے حفاظت فرما ان کے والدین کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما اللہ ان بچیوں کو ایک سوسائٹی کے بننے کا ذریعہ بنا دے اللہ ایک معاشرے کے بننے کا ذریعہ بنا دے ایک ماحول بننے کا ذریعہ بنا دے العالمین ایک بچی کو بنانے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ جتنے اس مدرسے کے معاونین مبلسین ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما جو جس طرح سے تعاون کر رہے ہیں ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر آیا ہوا ہے اللہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے صرف تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر آیا ہے مولا تیرے حبیب سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے نہ ہماری عبادت پر ہمیں یقین ہے نہ ہمارے معاملات پر ہمیں یقین ہے لیکن تیرے محبوب کی ذات پر تو پورا یقین ہے اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما ہمارے اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما ہماری نسلوں میں دین کو زندہ و ساری فرما شرور فتن سے نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما بگڑنے پھسلنے سے ضلالت سے کفر سے اللہ فسک سے اور غلط طریقوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما اتفاق و اتحاد عطا فرما حاصدین کے حسد سے حفاظت فرما دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما اے اللہ ہم تمام کے جمیع گناہوں کو معاف فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما امین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحابی جزمین برحمتی کا یا رحمت اللہ www.tabliq.com the reviver of iman